وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے کاشان چمن کو وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے کاشان چمن ہماری لاشیں تو گریں گی لیکن مساجد قائم رہیں گی ہماری خون بھی ندیاں تو بہیں گی لیکن اسلام کی عظمت پر نہیں آنے دیں گے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لازوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے جو جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے وہ پھول ناز جس پہ پھولوں کی انجمن کو اعزاز دے گیا ہے کاشان چمن کو روشن دماغ جس سے بس میں وفا منور اس کو مٹا کے خوشی ہے جو رو جفا کے خوگر روشن دماغ جس سے بس میں وفا منور اس کو مٹا کے خوش ہے جو رو جپا کے خوگر ہوگا طلوع ایک دن صبح کا نور بن کر فصل بہار ہوگی اس خون سے معطر فصل بہار ہوگی اس خون سے حسرت رہی شہادت قسمت میں کیوں نہ آئی اس آرزو نے پائی اللہ تک رسائی یہ قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامع آ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامع آ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے رب کے حضور حاضر جسموں سے دور ہو کر ذہنوں کی سرزمین میں زندہ شعور بو کر رب کے حضور حاضر جسموں سے دور ہو کر ذہنوں کی سرزمین میں زندہ شعور بو کر روتا ہے سارا گلشن مہکے گلاب کھو کر محشر میں اب اٹھیں گے اپنی لہد سے سو کر محشر میں اب اٹھیں گے اپنی لہد سو کر تحریکی ولولوں کو پھر سے اٹھان دی ہے سستا رہے تھے شاہی تازہ اڑان دی ہے لا سوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لا قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامعہ کی مٹی کے لہو سے نم ہے بری میں ہر سو ہے غلغلہ تمہارا دیتے ہیں داد وہ حوصلہ تمہارا خلدے بری میں ہر سو ہے غلغلہ تمہارا دیتے ہیں داد قدسی سی حوصلہ تمہارا جا حق پہ بارنے کا حق پہ لا تمہارا تم میرے قافلہ ہو ہم قافلہ تمہارا تم میرے قافلہ ہو ہم قافلہ تمہارا پیچھے جو رہ گئے ہیں پیچھے نہیں رہیں گے مقتل میں زیر خنجر کل کے حق کہیں گے یہ لا سوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کے جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے یہ لا زوال قصہ تاریخ میں رقم ہے کہ جامعہ کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے کہ جامع کی مٹی کن کے لہو سے نم ہے مٹ کے رہیں گے قتل و غارت گری کے دھندے دو زخم جائیں گے سب پھر سو حوص کے بندے مٹ کے رہیں گے قتل و غارت گری کے دھندے دو زخم جائیں گے سب پھر سو حوص کے بندے کاٹیں گے ہم لہو سے داروں کے توڑیں گے بند سارے آزاد رب کے بندے توڑیں گے بند سارے آزاد رب کے بندے اترے گی بن کے نصرت مخلوق آسمانی بدلے باب ظلمت ہوگی ختم کہانی اترے کی بن کے نصرت مخلوق آسمانی بدلے گا باب ظلمت ہوگی ختم کہانی یہ لا سوال قصہ آپ مانی حقائق یہ ہیں کہ حق بہرحال غالب رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم رہیں تو وہ غالب یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ تحریک ایسی زور پکڑے کہ جناب یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تاغوتی نظام سے چھٹکارا ہماری جانوں کے جانے سے حاصل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سودا نم ہے